اور میں تمہارے شریقوں سے کاؤں کر ڈروں اور تم ناؤ ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری تو دونوں ہی گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتی ہو